بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تبادلتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله أن يكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل صدق الله العظيم अरे ईमान वालों जब तुम कर्जे का मामला करो تو کرو یہ ایک وقت مقابلہ اور اور اس کو لکھ بھی لو چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل والا ہو کا کما جمع ہوگا اور کوئی چاہتے لکھنے سے انکار نہ کرے بس لکھے جیسے پہلے اس کو یہ ہنر دیا ہے بل تم دلندی عالم عام کا کام اس کے ذمہ ہے جس کے اوپر حق ہے چاہے تو اللہ سے بہتر ہے کہ وہ اس طرح ہے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے قریب کا الزی علیہ عالم کو سفی اور ضعیفن اور لاستی بھائی مل رہا وہ شخص جس جس کے ذمہ حق ہے بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ کسی اور سے اپنے ولی وغیرہ وکیل سے لکھوا دے یہ کہ کریمہ سورہ بکرا کی سب تقریباً آخری سورہ بکرا ہے پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی ایسے کریمہ ہے اور یہ ایسے کریمہ کی دوسری خوبی میں آتا ہے کہ معاش کے نیچے قرض کے لین دین کو لکھ کر رکھنا چاہیے یہ ہے کہ کریمہ اللہ پاک کے عرش کے نیچے پوری رات لکھی ہوئی ہے یا اللہ نام تم زندگی بہت بہت ساری ایسے لکھی ہیں جن میں سے یہ ہے لکھی ہے ایک تو پورے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے دوسری اس کی فضیلت یہ کہ آج بھی ہے لکھی ہے اور اس میں جو حقوق العباد سے متعلق جو اہم بات یہ ہے کہ معاملات کا ذکر ہے لین دین کا اس میں ذکر ہے کوئی چیز کے لینے کا ذکر ہے اور اس کا اصول اور ضابطہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کیسے لینا دیکھو اسلام ایک ضابطہ ہے یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلامی شریعت کے صرف اس میں عبادات نہیں ہے مکمل زندگی کا نظام ہے چودہ سو سال پہلے جبکہ جب کہ اس وقت لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا لوگ اتنا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس وقت یہ ہدایات نازل ہوئی ہیں کہ اپنی چیز لکھ دیا کرو جو لکھا کرو اور اتنے کی بات ان شاء اللہ ذکر ہوگی شرح دیا اور آج سے بھی کچھ کچھ ہی عرصہ پہلے لوگ اتنا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کہ آپ ہوتے تھے لوگ اس کے پاس خط لکھوانا پڑھانا جانتے رہ جاتے تھے اب کافی حد تک پوری دنیا میں تو کافی حد تک لکھنا پڑھنا ہو گیا ہے پاکستان میں ابھی تک بھی کچھ فیصد کے لحاظ سے لکھنا پڑھنا ہو گیا لکھنے پڑھنے سے انسان دور سے بچ جاتا ہے اور دونوں ماں باپ کے پاس وہ دستاویز ہوتی ہیں جو لکھا ہوا وہ اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے دوسری بات معمولہ ہے کہ انسان کے حافظے کی کمی ہونے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں انسان کے حافظے کو کمی کرتی ہیں انسان کا قدم بھی انسان کے حافظے کو کمی کرتا ہے جب کوئی چیز یاد نہ ہوتی ہو تو اس کو بندہ نہیں کیا تو وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے اور لکھنے سے یاد ہوتی ہے اس طرح حادثی کے کبھی ہم نے حدیث میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ آپ نے رومال کو چادر کو گرا لگا کوئی کام کرنا ہے تو کچھ نظام کو کام کو یاد آتا رہے گا کہ یہ کیوں رومال کو گرا لگا دیں بھائی گرا اس لیے لگائی ہے کہ آپ اصل کی نماز کا وقت تبدیل کرنا ہے وہ خود بخود ہی یاد گی دماغ میں بار بار دوہراتے رہے گا وہ گرا وجہ سے حادثہ اس سے بھی کبھی ہوتا ہے جیسے نیکی سے حادثہ کبھی ہوتا ہے اور حادثے کے مفید اشیاء ہونے سے حادثہ کبھی ہوتا ہے سب سے حادثے بھی کمزور ہوئے رہتے ہیں لیکن وہ لگے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں جو ان کو چھٹی کے دن ہوتے ہیں اس میں وہ چھٹی مناتے ہیں ہاں، کے خصوصاً بڑا دیش ہے کے حادثے اور دنات تیز ہے دنیا میں مسلم بات نہیں ہے لیکن ان کو لگے رہنے کے ساتھ شرف نہیں ہے تو اسباب تعلق کے ساتھ ان کی گپتی میں کوئی ایسی حکیم سعید صاحب کی کوئی ایسی گی میں ملا بھی ہے کہ کام چوری میں ہے جس سے وہ کام چوری طرح لکھتے ہیں تو لکھنے کے ساتھ حادثات جو بھی ہو جاتا ہے جیسے ابھی کہ گرا لگانے سے آگے کبھی ہے چیز جاگ رہتی ہے تو یہاں یہ معاملہ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جب درسے کا لائن کر ہو تو آپس میں لکھ لیا کرو سنت بھی ہے لکھنا اور یاد بھی رہے گا کل لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا چنانچہ اس وقت ان کے لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا تو اس لیے کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی تھی لوگ مافا کرتے تھے خرید و کرتے تھے ویب شراب کرتے تھے اور جب وہ بات ہوئی تھی وہ پہلے دن تھے آج جب معاملہ مکمل ہو رہا ہے تو ایک کچھ اور کہہ رہا ہے اس کا کچھ اور کہہ رہا ہے لکھا ہوا اور تھا لڑائی ہو جاتی تھی اس پر فرمایا لکھ لیا تھا ساتھ ہی ہے تقریمہ بہ سلم کے اصول و ضوابط بتا رہی ہے میں نے گزشتہ درس میں اسلامی بلو میں سے ایک بہ سلم کا ذکر کیا تھا بہ سلم وہ پیدا ہوتی ہے کہ پیسہ پہلے جو بھی جاتا ہے اور وہ چیز بعد میں حاصل کی جاتی ہے اس کے کچھ شرائط پیدا کی جاتے ہیں کہ یہ پیسہ اتنا ہے یہ چیز فلاں چیز آپ نے اتنی دینی ہے اتنی تعریف کو دینی ہے اتنی کا بھی ہوگی ہے اس میں پوری ہونی چاہیے اکثر اس وقت سلم صاحب احترام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھجور کے بارے میں اور گندم کے بارے میں بے سلم گندم کے بارے میں اس لیے ضرورت پڑتی تھی کہ کیونکہ شام سے گندم آتی تھی مدینہ اجازت ہوگی تو کچھ لوگ تاجر تھے اس میں پھر اطلاع ہو جاتا تھا کہ میں ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیں جن لوگوں نے جنگل منگوانی ہوتی تھی جتنی جتنی منگوانی ہوتی تھی وہ اتنے پیسے دے دیتے تھے اور وہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ ان لوگوں کو پھر بتا دیتا دو مہینے بعد تین مہینے بعد آپ کو اتنی اتنی جنگل مل جائے گی مہاجرین صاحب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ والے لوگ آپس میں زبیر سلم کھجوروں کی بھی برکت دیتے کھجور کھانے کا عربوں میں بہت زیادہ رواج ہے اس میں کسی کا چھوٹا باغ چند پودے ہوتے کسی کا بڑا باغ ہوتا تھا جن کے چھوٹے پودے ہو جاتے تھے ان کی وہ ختم ہو جاتی تھی جلدی تو وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ لین دین کر لیتے تھے کھجور کا آگ کھانے کے بعد شہد اور کھجور جو لازم ہے اربوں کا اس زمانے میں بھی خوراک ہے اور عجیب بات یہ ہے دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر رضا کا تھی آپ کے پاس کتابیں اس میں رسول اکرم ہے دوسری بھی آپ کی کتابیں ہیں آپ کی اکثر غذا ویسے تو کبھی کبھی رسول جانتی تھی اکثر غذا اکثر غذا آپ کی شہد کھجور اور جو کی روٹی ہے یہ تینوں چیزیں آپ دنیا جانتے ہیں بہتر تعریف سمجھتے ہو یہ تینوں چیزیں کشکول کی بالکل دشمن انسان کی جو مسلم چلتی ہے جس سے رگیں جان ہوتی ہیں یہ اور شہد کھجور اور جو یہ تین چیزیں اور انسان کے وجود کا رگوں کو کم کرنے والا سسٹم کشکول وہ جمع نہیں ہو سکتے یہ بالکل ختم کر دیتے ہیں انسان کے وجود سے اور رقید خود روانہ ہوتی ہیں خون کا صحیح ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس دور کے لوگوں کی اکثر بدل ہے تو کھجوروں کے لیے بہت صاحب کرم کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ والے لوگوں کا اکثر رواج تھا کھجوروں کا بے سلم کرنے کا سلم کی تاریخ بتائی ہے پیسہ رقم ایڈوانس دی جاتی ہے اور وہ چیز اس کی شرط اس کی مدت خلاف کتنی مقدار کتنے مہینوں کے بعد اللہ تعریف کو آپ کے گھر پہنچ جائے گی یہ میں آپ بھی اس طریقے سے کاروبار ہوتا ہے تو یہ رہتے کریمہ قرضے کا لین دین اور خصوصاً کی شرائط کے بارے میں ہے جو رقم جواب کی جائے اور شہباد نہ سکے دو لفظ آپ نے بہت سنے ہوں گے ایک ہوتا ہے قرض قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے ایک لفظ دین جیسے اس ایت کریمہ میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے ویسے تو عموماً یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں لفظ قرض اور لفظ دین جو بھی ان معنی ہے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں لیکن اصل مذاق قرض کی وہ رقم کو ادھار دینے کے لیے بجائے کسی کو سو روپئے ادھار دیے جائے یہ قرض اور کسی سے دس کلو گندم یا آٹا لے لیا ہے کہ ہم اگلے مہینے میں کو دے دیں گے یہ بین ہے تو دین کا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے لوگوں سے لینے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے لوگوں کو دینی ہے یہ سنتنا اور پھر یاد دہانی بھی رہتی ہے اور مقروض شخص جب اپنا قرضہ لکھ کر رکھتا ہے اور ساتھ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میں نے یہ قرضہ ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ علی سلادہ مدد ہوتی ہے اور من سے اللہ تعالیٰ اس قرضہ ادا کرا دیتے ہیں اس کی نیت کو قرضہ واپس کر ہیں ویسے اور بھی کوئی معاملہ ہو تو لکھ دینا چاہیے اچھی بات ہے وہ یاد رہتا ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ مشہور تابعین بڑے اونچے بزرگ عالم دین تھے اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے حجاج بن یوسف کے خلاف فرمایا اعلان کیا تھا کہ یہ غلط ہے تو ان کو شہید کیا گیا یہ قیاد اگر کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رات آدم علیہ السلام کی پر تو اس سے ضروریت نکلی بہت مخلوق نکلی چمکیوں کی مانے زر زگوں کے معنی اس میں سے ایک نمایاں ضروریت کو اللہ کار پیدا ہونے والی ان میں ایک وہ ذرا نمایاں چمکتا تھا آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ہے تو ساری میرے اور آ لیکن یہ جو ایک ذرہ نمایاں چمکتا ہے اس میں کیا خوبی ہے کیا ہے یہ کون ہے کہا یہ وہ میرا پیغمبر ہے کہ جو خوب پیارے لکھ میں تلاوت کرے گا جب اس کے اوپر کتاب نازل ہوگی ضرور یہ حضرت داود علیہ السلام تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست کی کہ اس کی عمر کتنی ہے اس کی آپ کے بیٹے کی عمر داود علیہ السلام کی عمر سات سال کہا یار جو میری عمر ہے اس میں سے چالیس سال اس کو دیے جائیں اس کا سو سال پورا ہو جائے یہ چمک دیکھو اس کی تو زیادہ ان کو فائدہ ہوگا اللہ پاک نے فرشتوں کو بنایا دیکھ لو اور دوسرے فرشتے گواہ بن جاؤ پھر دیکھ جب آدم علیہ السلام کو بھیجیں گے اور ایک ہزار سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہے اور بتا دیا جب چالیس سال عمر ختم ہونے سے رہتے تھے تو فرشتہ روح قبض کرنے والا آدم علیہ السلام کے پاس آ گیا آدم علیہ السلام کو اپنی عمر تو پتہ تھی کہ مجھے اللہ نے بتایا تھا ایک ہزار سال ہو ابھی چالیس سال رہتی ہے تو حضرت آپ کی عمر کے ہزار سال ہی تھی لیکن آپ نے چالیس سال حضرت علیہ السلام تلاوت کی چمک دیکھ کر آپ نے ان کو دے دی تھی تو وہ ان کے حوالے ہو گئی تو کہا نہیں ہم نے تو نہیں ایسا کیا اپنی عمر ہماری پوری ہے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم و نسل ضروری ہوتی ہوں آدم بھولے بس آپ تک اور اس کی بھولتی ہی چلی آ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو کہ وہ لکھا ہوا دستاویز آدم علیہ السلام کو دعا دو اور جواب دیا یعنی اس میں بڑے فرشتے گواہ بھی ہیں کہ آپ نے عمر دی تھی چنانچہ لکھا ہوا کہ بات نہیں کرے آدم علیہ السلام مان گئے کہ ہاں یاد آ گئی بات اسی عمر دے دی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں ہم نے تعلق کی عمر بھی سو سال کا دیا ہے اور آپ کی عمر بھی کم نہیں کرتے ہیں اپنی ہزار سال کو کم تو بات ہزار ہزار ہم تم بدل دن ملا ادل مسمن سب تو لکھ بہتر ہے کہ کوئی بھول جائے کو دکھا دیا جائے گا علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس حویلی میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ حویلی چمکتی ہے اس طرح جیسے آسمان دنیا میں ستارے رات کو چمکتے نظر آتے ہیں تو وہ تلاوت کی برکت کی چمک ہے تو سب چمکتی تلاوت کرنے والے سب لوگ تلاوت بھی والے لیکن پیارے انداز میں تلاوت کرنے والے یہ موجودہ پاک نے علیہ السلام کو عطا کیا تھا تو ان خاص طرح کی تلاوت کی وجہ سے تو گھر میں تلاوت کا معمول ہونا چاہیے اس میں گھر میں رونق ہوتی ہے برکت ہوتی ہے نور ہوتا ہے اور وہ آسمانوں کا یوں چمکتا ہے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تمہارا کہ اس معاملے کو لین دین کو لکھ دیا کرو لکھ دکھا دیا جائے گا جب تو گئی نہ چاہیے لکھنے والا شخص یہ لکھا ہوا کوئی دوسرا کاٹنے کا چالیس سال پہلے ہے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے کہ آپ بڑی مشکل سے منشی ہوتا تھا وہ آپ تھوڑا کرتا لکھنا پڑھنا پٹواری جانتے تھے اور پٹواری جس جو بندہ ہم اپنے اٹک کی بات کرتے ہیں نا جو بندہ پٹواری صاحب کو دو بٹیرے کھلانے کا چاہنا وہ سلطان کی زمین اسی کے بارے میں کب قبضہ ملا حکام لکھ کے چلا جاتا تھا اب کسی کو کیا بتا کس کی زمین کس کے حوالے کر دی گئی کیا لکھ دیا گیا تو انصاف کے ساتھ لکھنے والا لکھے تھا کوئی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا لیکن لکھنے والا خدا خوف ہو صحیح چیز لکھ کے جائے فرمایا وجوہ الحق ولا يكتب ولا يحب قاتب ان يكتب كما علمه الله قاتب کو چاہیے کہ نفع نہ کرے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ دیکھ لو اس زمانے میں مفت لکھتے تھے مفت کرتے تھے آج تو کاتبین نے اعلان لگا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ ضرور آؤ اور لکھواؤ اور حضرت ملے نہیں ہے یہ ان کاتبوں کے سامنے درخواست کی گئی کہ آپ نہ کرا نہ کرو اگر لوگ آپ کے پاس لکھوانے کے لیے آئے اور اس شخص کے ذمہ ہے لکھوانا کہ جو شخص قرضہ دے رہا اور اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے جتنا نہیں ہے ہاں اگر وہ شخص بے وقوف ہے کمزور ہے ضعیف ہے لکھنا نہیں جانتا ہے تو اس کا کوئی ولی ہے کوئی وکیل ہے کوئی سرپرست ہے اس کو مدد کرے اس سے لکھوا دیں یہ میں اتنا اتنا قرضہ اس سے لے رہا ہوں پورا تاریخ کو میں اس کا قرضہ واپس کروں گا اس سے لکھوا دے اور انصاف کے ساتھ اور ہمیں ثابتہ کی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی کہ ایک شخص غریب ایک مالدار کے پاس آیا تو مجھے قرض چاہیے اور ایک ہزار دینار چاہیے اس نے کہا دے دیتا ہوں آپ یہ ثابت کرو کہ آپ غریب ہو اس پر پھر گواہ آؤ تو آپ دوا آیا ہے کہ میں غریب ہوں اس نے کہا بھائی میں دے دیتا ہوں کوئی لے آؤ آپ نے نہ دیے تو پھر وہ دے دے گا قرض ایک ہزار دینار بڑی چیز ہوتا ہے تو کہا اس چیز کا بھی اللہ ہی آپ اگر دل مطمئن ہے تو ہم کو قرض دے دو گا بھی نہیں ہے گوا بھی اللہ ہے میں غریب ہوں اس پر بھی گواہ نہیں ہے یہ بھی اللہ ہے میں نے قرضہ میں دیا تو ضامن کون ہے یہ بھی اللہ ہے دل مطمئن ہے تو کرتا میں دے دو ہم تاریخ کو اتنے مہینے بعد آپ کو قرضہ دے دیں اس شخص نے قرضہ دے دیا یہ دریا کے پاس رہتا تھا ادا کرنے کا حق ہوتا آ گئی شخص اپنے معمول کے مطابق وہ ہزار لے کر دریا کے کنارے پر آ اور انتظار کر رہا ہے کشتی کا کوئی کشتی نہیں ہے اب کہاں جائے کوئی دور تک کشتی نظر اور کے بعد میں اس جگہ پر کشتی ہوتی تھی ایک پرانی سی لکڑ بھی اندر سے اس کو کھوکھلا کیا دل میں خیال آیا کہ وقت کے مطابق پیسے دینے ہیں ضامن اللہ ہے بس یہ کام کرتے ہیں لکڑ کو کھوکھلا کر کے اندر ہزار اشرفیاں ڈال کے لکڑ کو بند کر دیا اور اس اللہ دار ہمارتی یار آپ ضامن تھے میرے قرضے کا میں محبت کے مطابق یہاں پہنچ گیا ہوں قرضہ ادا کرنے کے لیے کشتی ہے نہیں کہ میں سفر کروں تیرنا جانتا نہیں ہوں اس لکڑ میں ہزار اشرف بھی رکھ کر آپ کے حوالے کر دی ہے جس میں قرضہ وصول کرنا ہے اب آپ کے ذمہ ہے کہ یہ لکڑ ادھر پہنچا دیں وہ شخص میں بھی میں نے بتایا بہت بڑی رقم ہوتی ہے وہ بھی اتفاق سے دریا کے کنارے پر آگے شخص نے آنا ہے اللہ کی بھی بات آ رہی اور اللہ سامنے نہیں آئی واپس جا رہا تھا کہ پرانی سی لکڑ نظر آئے جاتے ہیں گھر میں کام آیا وہ لے گیا گھر میں اس کو توڑا اس نے کے کام آنا تھا اس میں سے ہزار اشرفیاں نکلی چھوٹا سا لکھا کہ میں مدت کے کے ساتھ اس تاریخ پر دریا کنارے پر آ گیا تھا کوئی کشتی نہیں ملی یہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو میرے صاحب ہو یہ ہمارا رشرتی پہنچ جائے اگر جائے تو قبول کر لینا اور نہ پہنچ جائے تو کبھی کشتی ملی تو بندہ حاضر ہو جائے گا کشتی ایک مدت کے بعد اس کو مل گئی یہ پھر ہزار لے کر اس کے پاس پہنچا ملاقات ہوئی اس نے کہا مجھے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 فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأتى الشهداء إذا ما ولا تسألن تقتلوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدورونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تقتلوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار صاحب ولا سبيل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرسالا مخدوما فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته فليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن فإنه والله بما صدق اور تم مردوں میں سے دو گواہ اپنے معاملے پر بنا لو اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو جن کو تم پسند کرتے ہو یعنی جن کو تم پسند کرتے ہو نیکی کے اعتبار سے عورتوں کی دو کی گواہی ایک مرد کے برابر اس لیے کی کہ ہم کینتر اہدار ہونے ہونا کہا کہ ان میں سے ایک اگر بھول گئی تو دوسری عورت اس کو دہانی کرا دے گی ولا اضا جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو گواہ انکار نہ کرے ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى کے اور نہیں چھوٹی یا بڑی بات لکھنے کے اعتبار سے گواہ اور لاپرواہی کریں یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے زیادہ اچھی گواہی ہے یہ اور زیادہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ اللہ پر قابو کہ تم شک نہ کرو اللہ انتقور تجارت حاضرتاً ہاں اگر باہم لین دین اسی وقت کر رہے ہو فلیس علیکم جناح جو اللہ تقوا تو تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کو لکھو اذا تم اور گواہ بنا دو جو تم معاملہ کر رہے ہو اس گواہی میں اور لکھنے میں نہ کاتب کو تکلیف دی جائے اور نہ گواہ کو تکلیف دی جائے اگر تم نے ایسا کیا یعنی گواہ کو تکلیف دی یا کاتے کو فلم نو قصور کو ڈوبے تو یہ تم سے گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ نے جو تم کو سکھایا ہے اس کے مطابق عمل کرو اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اور اگر تم سفر پر ہو غلطی تو پاتے بن اور وہاں سفر پر کوئی لکھنے والا بندہ نہ ملے تمہیں فرحان مقبوضہ تو کوئی رحم دے دو جس سے قرضہ لے رہے ہو اس کو قبضہ میں دے دو رحم کا کہیں نمین افواہوں کو مقاص پھر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر اعتماد رکھتا ہے اور اس کو امانت کے طور پر رحم دے دیا اور اس سے قرضہ لے لیا تو پھر چاہیے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اپنی امانت کو صحیح طریقے سے واپس کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ وہ اس کا رب ہے گواہی کو نہ چھپائے اور جس شخص نے گواہی کو چھپایا بس اس کا دل گنا گار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے جاننے والا ہے بات کل تک رہی تھی کہ جب معاملہ کیا جائے تو اس کو لکھ لینا چاہیے لکھنے سے کئی فوائد ہیں ایک تو بھول سے بھی نجات ہو جائے گی کل جھگڑا نہیں ہوگا اور دوسرا یاد دہانی رہے گی کہ میں نے کوئی چیز دی اور اس کا قبضہ واپس کرنا ہے اسی سے متعلق بات ہے فرمایا تھا کہ لکھنے والے بندے نیک ہوں عادل ہو کاٹل کہ غلط بات نہ لکھ لے اس کے ساتھ دوسری شک ہے مستشوں جب تم کوئی بڑا معاملہ کر رہے ہو تو اس کے اوپر مرد دو گواہ بنا دو اور اگر مرد دو گواہ نہیں ہے ایک ہے مرد تو دو عورتیں اور ایک مرد مکمل گواہی ہے جن کو تم پسند کرتے ہو پسند سے مراد نے لکھا ہے جن کی نیکی تمہیں پسند ہے کہ یہ گواہی صحیح دیں گے ان کو گواہ بنا یہاں پر چونکہ معاملہ بیر و کا چل رہا ہے تو اس لیے انہوں نے دو گواہوں کی بات کی ہے ورنہ گواہوں کی جو ترتیب ہے وہ مختلف چونک اس کی صورتیں ہیں بعض صورتوں میں گواہی بعض صورتوں میں بیان جو ہے وہ چار دوا ہے جیسے غلط بات کی کسی کے اوپر الزام تراشی ہو بعض موقعوں پر ایک دوا بھی کافی ہے جیسے کہ مسئلہ خبر آلود ہو اور ایک بندہ گواہی دے چاند کے لحاظ سے یا ایسے ہی بچے کی پیدائش کے وقت گواہی کی بات ہے تو اس وقت بھی بعض صورتوں میں ایک گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے عام معاملات میں اکثر دو گواہوں کا لحاظ ہوتا ہے اس لیے یہاں پر دو گواہوں کا ذکر ہے جہاں دونوں وغیرہ کی بات ہے اٹھارہ پارے میں وہاں چار گواہوں کا ذکر ہے جہاں گاڑی وغیرہ کی بات کیا اعتبار کرتے ہیں وہ دوسرے پارے میں وہاں ایک کی گواہی کا بھی اعتبار ہے اگر اس کے اوپر کوئی شک نہ ہو کہ یہ کوئی غلط بات کر رہی ہے رشتہ خراب کرنے کے لیے تو یہاں پر شراب کا معاملہ ہے اس لیے دو گواہوں کا ذکر ہوا فلم ممن ترزون من الشهداء اگر دو مرد موجود نہیں ہیں ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں تو گواہی مکمل ہو جائے گی قرآن پاک نے بعض امور میں تو عورت کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں کیا جیسے کہ الزام والی شکل میں تہمت والی شکل میں عورت کا جو دماغ ہے یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے نا جی اللہ خالق ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی پیدا کیا ہے عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے جانوروں کو پیدا کیا ہے درختوں کو پیدا کیا ہے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے اب یہ کیا بات ہے پہاڑ جلوس نکالنے کی جی ہمارے کیا حقوق ہوتے ہیں ہمیں بھی بادشاہی ملنی چاہیے حقوق برابر اللہ تعالیٰ یہ سارے اس کی مخلوق ہے جس کو اس نے جیسے چاہا ایسے بنا دیا اب یہ تو بہتر کو اور اصل میں جو مغربی لوگ ہیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ عورت کو نعرہ دیا ہے کہ تجھے حقوق دلا رہے ہیں اصل میں اپنی عیاشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اب ویسے ہی اگر عورت کو یہ کہیں کہ تم اپنے خرچے کے اوپر میٹر کر کے اچھے کپڑے پہن کر ہمارے دفتروں میں آیا کرو اور ہم تمہیں دیکھیں گے خوش ہوں گے تو ایسے تو لڑکیاں نہیں مانیں گی وہ پیسے لیں گی ان سے انہوں نے ادھر سے نعرہ دیا ہے کہ تم برابر کے حقدار ہو لہذا دفتروں میں آؤ کام کرو کی کرو تم برابر کے حقوق والے تم پر ظلم ہو رہا ہے تم سن سے سن کے ضعیف ہے عورت بڑی معاشرے کی مضبوط چیز ہے اب عورت کو شیطان نے بھی تھاپا لگایا وہ میدان میں آ گئی اصل میں یہ وہی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب وہ اختلافی ترتیب بنی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ مخالفین تھے ان کو خارجی کہتے ہیں خارجی آپ نے اسلامی کتابوں میں یہ نام پڑا خوارج خارجی وہ خارجی جب یہ درمیان میں ایک سالسی کمیٹی بن گئی حضرت امیر معامل رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دو چار بندے آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بھائی کہاں آپس میں سلو ہو جائے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا مسئلہ تھا تو ٹھیک ہے سب راضی ہو گئے کہ اچھا ہے بات طے ہو جائے تو وہ جو خارجی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ان حکم اللہ یہ ان سالسی کمیٹی کا فیصلہ ماننا یہ تو غیر اللہ کا فیصلہ ماننا ہے یہ تو شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ ماننا ان الحکم اللہ ہم تو اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں بندوں کا فیصلہ نہیں مانتے اب یہ شیطانی تھی اللہ کے بولے بندے بھی فیصلہ کریں گے وہ قرآن سے فیصلہ کریں گے وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ نے اپنی تقریر میں ایک جملہ ارشاد سنایا تھا ارید الحق باطل ظاہری طور پر تو قرآن کی یہ ٹھیک کرتے ہیں لیکن مطلب اپنا شیطانی لے رہے ہیں کہ تاکہ سلو نہ ہو جائے ان دونوں فریقوں کے درمیان سلو نہ ہو جائے یہاں پر بھی عورت مظلوم عورت مظلوم اس کو حق دلانا ہے فلاح کرنا ہے اس کو نچا دیا بازاروں میں اپنے دفتروں میں سب جگہوں میں عورت کی مظلومیت میں اس کو حقوق نہیں دلایا جا رہا ہے اپنی بری خیش کی تکمیل کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے بھائی اللہ خالق ہے یہ ساری مخلوق ہے سب مرد برابر نہیں ہے تم اور مرد کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہو سب مرد برابر نہیں ہے پھر اللہ کا یہ اعتراض کرو کہ یہ کیا ہوتا ہے سب کو کو کیوں نہیں بنایا سارے لوگ ریاست کرتے باہروں پشاور بورڈ کے چوک پر کیوں بٹھایا مزدور بنا کر وہ انسان نہیں ہے سب مرد برابر نہیں ہے تم اور مرد کو برابر کا نام لگاتے ہو اللہ تعالی نے جس کو چاہے کیسے بنا دے تو میں بتا رہا تھا عورت کا جو دماغ ہے اس میں دموسن زیادہ ہوتی ہے دموسن چکنا دماغ اس کا اچھا ہوتا ہے آپ اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک نہیں کرتے دماغ اس کا اچھا ہوتا ہے جس میں دموسن نہ ہو اس لیے تو دماغ کی تیزی کے لیے اخروٹ بتایا جاتا ہے کہ اخروٹ کھاؤ پستہ کس طرح اس میں دموسن نہیں ہوتی جس چیز میں دموسن چکناہٹ ہونا وہ دماغ کے لیے مضر ہوتی ہے دماغ کو سلا دیتی ہے وہ فروٹ کی دکان کے لیے مزر ہے جس میں دروس ہوتی ہے بڑا ختم بات یہ تو عورت کے دماغ میں اللہ رب العزت نے چکناہٹ دموست زیادہ رکھی ہے یہی وجہ آج تک بہت مشکل سے آپ نے کسی عورت کو گنجا دیکھا ہوگا خود کو گنجا کر دے تو الگ بات ہے عورت ویسے گنج نہیں کیونکہ اس میں تری کو بھی نہیں دماغ دموست غالب ہے عقل مدم ہے اس کے جو کوئی بھی چارجنگ سسٹم ہے وہ کمزور ہے اور یہ میں ایسا بنایا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی وہ بڑے مفسر قرآن اب عادل اربا میں سے وہ جو چار عبداللہ ہو جائے ہم میں سے ایک ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت عورت کی تخلیق میں سمجھ میں آتی ہے کیسے کہ دن کو یہ دیکھو کیسے مٹکا مٹا خدمت کرتی ہے اور رات کو دیکھو کیسے کیسے خدمت کرتی ہے یہ اللہ نے اس کی تخلیق ایسی بنائی ہے ورنہ اگر اس کی کی تخلیق کچھ اور ہوتی تو یہ کہتی عجیب بات ہے دن کو کپڑے دھو مستری کرو مکان کمرہ صاف کرو کھانے بناؤ شام کو شور آئے تو چابی کرو اس کو یہ جی اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات ہے اس کا عقل ایسا بنایا ہے تو اس میں دروست غالب ہے سمجھ کم ہے جب کہیں بات کرنے کی بات آئے گی یہ صحیح بات نہیں کر سکے گی اور جب کہیں کوئی انسان کی بات یا غصے کی بات آئے گی تو جب دماغ ایسا کام زیادہ کرے گا کہ عقل بھی کام نہیں کر رہی مجنون پر اس کا بڑا کام کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو بنایا ہے سب انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے عورتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ دو عورتیں مل کر گواہی دیں گی تو ایک مرد کے برابر گواہی ہوگی بس اب اس پر اعتراض کی کیا بات ہے اور جو اعتراض کرتا ہے وہ یہ کیوں نہیں کام کرتا نمرود والا کہ خدا ہی میں ہوں تو تو بھی ایسی مخلوق پیدا کر لے جس میں مرد بھی پیدا کر عورتیں بھی پیدا کر اور اس کا اپنے برابر حقوق بیان کر دیں یہ تو ہمارے رب نے پیدا کیے ہیں یہ انسان اور یہ عورتیں اور اللہ نے عورتوں کو یہ بات بتا دی کہ وہ دو عورتیں مل کر گواہی دے گی ان تزل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ایک بھول گئی تو دوسری بتا دے گی کہ یہ صورتحال ہے کہ آپ سے بات بھول ہو گئی اور اگر عورت نے صحیح گوائیں گے دوسرے سے جائے پوچھے گا کہ یہ صحیح کہا ہے اس نے تصدیق کر دی تو گواہی ٹھیک ہو گئی تقسیب کی تو گواہی صحیح نہیں ہوئی ہے یہ غلط کہہ رہی ایک بات تو جہاں دیکھ جائے دوسری بات یہ ولایت کا سما کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا آمنے سامنے بات ہو گئی بعد لوگوں نے وہ دیکھا ہے قصہ تو جن لوگوں نے قصہ دیکھا ہے اگر ان سے گواہی دی جا رہی ہے تو انکار نہ کریں گواہی سچی گواہی سے انکار کرنا گناہ کبیرہ ہے جو اس آخری ایپ میں آ رہی ہے بات تعبدوه صغيرا او كبيرا الى اجل اور چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو لکھنے سے نہ گھبراؤ لکھ لو بندہ بھول جاتا ہے اور واقعتا اس وقت بندہ جب بات سنتا ہے نا کوئی تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو آسان بات ہے مجھے یاد رہے گی اور تھوڑے دن کے بعد وہ بات ساری بھول جاتی ہے اور لکھنے میں میں کل تفصیل عرض کر چکا ہوں سنت بھی ہے قرآن کا حکم اس پر بھی عمل کرنے کا ثواب ہے ساتھ حافظ بھی کبھی ہوتا ہے یا دہانی بھی رہتی ہے کہ پیسہ دینے ہے کسی کا بنا چیز دینی ہے بڑا انتر تم سریر اور کبیر ملا چلے چھوٹی یا بڑی چیز سمجھ کے لکھنے سے نہ گھبراؤ نہ اٹھاؤ لکھو ورنہ بھول جاؤ زیادہ اقسط عند اللہ یہ اللہ پاک یہاں زیادہ انصاف کی بات ہے لکھ لینا اس پر گواہ بنا لینا وہ یہ گواہی کے اعتبار سے زیادہ انصاف کی بات ہے وہ اپنا اللہ کرتا ہوں اور اس میں شک کی گنجائش کم ہے جب لکھ لیا جائے گا گواہ بھی ہو جائیں گے اگر شک بہت کم ہوگا کل کوئی ممکن بھی ہو جائے تو اس کو لکھت دکھانی چاہیے ہاں ایک صورت قرآن کی بیان کی ان تن خا ہوا تنہا بہن کو تم اس طرح تجارت کر رہے ہو کہ ابھی اس کو پیسے دے رہے ہو ابھی اس سے چیز لے رہے ہو یہ ادھار کا معاملہ نہیں ہے تو اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کوئی بڑا معاملہ ہے تو کل وہ بندہ منکر نہ ہو جائے تو کہو واشو تو گواہ بنا لو کہ بھائی میں یہ چیز اس سے لے رہا ہوں کرو گاڑی لے ہیں اب نقدہ لے رہے ہیں اور یہ شخص تو خرید کر لے کر جا رہا ہے ابھی چار کلو میٹر سفر کیا ہی نہیں ہے کہ پیچھے بندے پہنچ گئے تو گاڑی بھی ہماری ہے چھوٹے کی گاڑی تم لے کے جا رہے ہیں تو لہذا یہ شک نقدی معاملہ کر رہے ہو لکھتے نہیں ہو کوئی بات نہیں گواہ بنا لو کہ ہم نے اتنے پیسے دیے اور یہ چیز ہم نے اس سے نقدم خریدی ہے کل کوئی مشکل پیش نہ آ جائے فرمایا ولا ہوا تھا شہید لکھنے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے اور نہ گواہ کو تکلیف دی جائے لکھنے والے کو تکلیف سے یہ مطلب ہے کہ اس سے غلط سلط نہ لکھوائیں اس کو مجبور بنا کر لالچ دے کر یا دھمکی دے کر یا رشتے داری سے سفارش دلا کر کہ آپ نے یوں لکھنا ہے اس طرح اس کو تکلیف نہ دو بلا شہید اور گواہ کو بھی اب گواہ گواہی دینے جا رہا ہے اپنی سواری پر جا رہا ہے اپنا کرایہ خرچ کر رہا ہے ضائع کر رہا ہے یہ لوگ اس کو کوئی خیال ہی نہیں کر رہے گواہ دوائی پر تو اجرت لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے لیکن اگر کہیں سفر کرنا ہے تو اس کی سواری کے اخراجات اور کھانے پینے کے اس بندے کے ذمہ لازم ہے جس کے لیے یہ دوائی دینے جا رہا ہے پرمانت کا ہو اگر تم نے دوا کو تکلیف دی یا کافر کو تکلیف دی ٹائم نہ فصول کو دیکھو یہ گناہ کی بات ہے آئندہ کوئی دوائی نہیں دے گا اور کوئی لکھی گئی نہیں کہ بندہ خود پھنس جاتا ہے جیسے آج کل کا ماحول دوستوں دیکھ رہے ہو کہ کوئی گرا پڑا پڑک رہا ہو تو لوگ قریب نہیں جاتے کہ یہ میرے ہی ذمہ پڑ جائے گا اب میں کیا کروں اس کو تو یہ حالات بن جائیں تو جب کاطر کو یا گوا کو یا کیا کرنے والے کو تکلیف کی جائے گی تو کل کوئی گواہی نہیں دے گا جیسے گواہوں کی کہانی ہے کہ ایک فیصلہ ہمارے ہاں سارا سال تک چلتا ہے خواہ دیوانی ہو یا سیول ہو جو بھی ہو تو اس میں گواہ بیچارہ کب تک آتا رہے گا اپنا اسلامی عدالت میں تو ایک ہفتہ ایک فیصلے کی گنجائش ہوتی ہے اسلامی جج کو ایک ہفتے کے اندر اندر اپنا فیصلہ کرے اور جب سالہ آسان ہو تو گواہ بیچارہ کب گواہی دینے کے لیے آئے گا جب یہ حالت ہو جائے دوستوں دنیا داری کی اور ہر سلالج کی تو پھر سچ کہنے والے بھی چھپ جاتے ہوتے ہیں یہ کراچی سے ایک گاڑی آ رہی تھی گزشتہ مہینوں کی بات ہے دنیا چوک کے قریب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا بس پر میں نے قصہ سنایا ہوگا تو صبح سویرے کے قریب ساتھ ہی کوئی گاؤں ہے پولیس دیر سے پہنچی جب پولیس پہنچی تو وہاں زخمی اور لاشیں بے ہوش تو لوگ پڑے ہیں لیکن یہ کیسی بس ہے کہ اس میں ایک بیگ بھی سامان کر رہی ہے ایک بستر بھی نہیں ہے کسی کی جیب میں کوئی پیسے بھی نہیں کوئی گھڑی بھی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں صرف مریض پڑے ہیں یا لاشیں پڑی ہیں زخمی پڑے بس باقی ساری خالی ہے اور پتا کیا چلا ساتھ والے گاؤں والے لوگوں نے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو جلدی سے آ کے سارا لوٹ کر چلے گئے وہ تب کے ادھر گئے یہ مسلمان لوگوں کا حال ہے مسلمانوں کے ساتھ تو اس ملک پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا میں ان لوگوں کو تکلیف نہ دو ورنہ کل یقین کیوں نہیں کرے گا اب آج دیکھ لو کہ ابھی تک رہا باہر کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ سب سے پہلے پولیس انہیں کو پکڑے گی جو وہ سب مریض کو اٹھا رہے تھے کہ اور تم نے تم نے کیا ہوگا آپ کی جان چھڑانے کے لیے چلے نہیں تو یہ پھر یہ تو پھر کچھ پیسے دے گا نا آپ کی جان چھڑائے گا وقت اللہ ان تمام چیزوں کا وظیفہ یہ ہے یہ سب نظام درست ہو جاتا ہے جب اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ خوف خدا ہو تو یہ سب کام صحیح ہو جائے گا اور جب تک دوستوں معاشرے میں خوف خدا نہ ہو تو دنیا کی سب سے زیادہ ہی مضبوط ہے جب پولیس کسی معاشرے کو درست کرنے کے لیے لے آؤ وہ معاشرہ درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس معاشرے کے اندر وہ وقت نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے سنا کہ اللہ سے ڈرو جب اللہ سے ڈرنے کا وقت آ جائے گا پھر پولیس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اللہ اور اس ترتیب پر چلو جس طرح اللہ نے سکھایا ہے علم دیا ہے قرآن و حدیث کا علم دیا اس کے مطابق زندگی گزارو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے آخر میں ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ تم اگر سفر میں ہو اور وہاں پر پیسے ضرورت پڑ گئے کوئی چیز ضرورت پڑ گئی اور ختم ہو گیا مسئلہ اور وہاں لکھنے پڑنے والا بھی کوئی نہیں مقبوضہ تو کوئی چیز آپ کے پاس ایسی موجود ہے جو مالیت والی ہے تو دوسرے کے پاس رہن رکھ دو اور اس سے کچھ قرض لے لو وقت لے وقت بتا دو کہ فلانے ٹائم پہ قرض واپس کروں گا اور آپ سے یہ مرولہ چیز واپس لے لوں گا یہ ورنا چیز کوئی سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے عام حضر میں بھی اقامت میں بھی رحم کے طور پر کوئی چیز رکھ کر قرضہ لیا جا سکتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری دنوں میں ایک یہودی تھا مدینہ طیبہ کا مقیم غالباً اس کا نام ابو شہم تھا ابو شہم اس سے آپ نے دس سال آگے تین سال گلے کے لکھے تھے دیے تھے اور اس نے آپ سے ادارے دیے تھے آپ سے زرہ بطور رحمت کی نہیں تھی اور آپ اپنی زندگی میں یہ زرہ نہ چھڑا سکے زندگی نے وفا نہیں کی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہر دو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو وہ غلہ واپس کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مرہونہ رحم چیز جو زرہ تھی وہ واپس دلائی ہے تو رکھنا بھی سنت ہے فرمایا جس کے پاس رہن رکھا گیا جب اس کو پیسہ مل جائے تو وہ امانت ہوتی ہے رحم چیز نہیں اس کو واپس کر دے اگر اس نے کوئی کمی کر دی ہے تو پھر اتنے پیسے اپنے قرضے میں سے کم کرے اور یہاں بھی اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو وہ تمہارا رب ہے اور تب تم اس شہرہ اور گواہی کو نہ چھپاؤ گواہی کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے مسلمان کو نہ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے یہ چار بڑے گناہ اس حدیث میں بیان کیے جس میں سچی گواہی کو چھپانا بھی گناہ جس کو شہادت الزور کہتے ہیں اور میں ہوا سمت اور جو گواہی چھپا رہا ہے اس کا دل گناہ گار ہے اصل تو یہی چیز ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ سنو جسم کے اندر ہے گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو گیا تو سب جسم درست ہو گیا اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا تو سب جسم خراب ہو گیا اب تو ڈاکٹری اعتبار سے بھی یہی فیصلہ ہے روحانیت کے اعتبار سے بھی دوستو یہی ہے کہ اگر اس دل میں خوف خدا ہے سچا عقیدہ ہے رسول کی محبت ہے اسلام کی محبت ہے تو یہ خلاف شرع دل کام نہیں کروں گا انسان کو اور اگر دل میں سیاہی اور تاریخی آ گئی ہے ختم اللہ والا آ گئے تو یہ دل گناہ کرے گا پھر انسان کے زیر آزادی گناہ کرے گے اللہ بما تعملون اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے